سجدوں کے مابین استغفار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ مغفلی ورحمنی وجبرنی وحدینی ورژنی ترجمہ یا اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور میری بگڑی بنائیے اور مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے رزق ادا فرمائیے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين لي إلى آخره